حج میں روانگی کے سے قبل جو اشار ہوئے وہ ملاحظہ فرما واہ ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد ماشاء اللہ حج کے اس سے پہلے کے اشار مدینے کا سفر اللہ اکبر مدینے کا سفر اللہ ہو اکبر میرے دل میں ہے ڈر اللہ ہو اکبر میرے دل میں ہے ڈر اللہ ہو خطاؤں پر میں نادم ہو رہا ہوں خطاؤں پر میں نادم ہو رہا ہوں ندامت پر اثر اللہ اکبر ندامت پر اثر اللہ ہو اکبر مدینے کا سفر اللہ اکبر میرے دل میں ہے در اللہ ہو اکبر کہاں میں روسیہ بدکار و ظالم کہاں پر نور در اللہ کہاں میں روس یہ بد و ظالم کہاں پر نور در اللہ اکبر خطاؤں پر میں نادم ہو رہا ہوں ندامت پر اثر اللہ اکبر بنا دیتی ہے صحرا کو گلستان نبی کی ایک نظر اللہ یہ امید بن نبی کی ایک نظر اللہ کہاں میں روسیہ بدکار و ظالم کہاں پر نور در اللہ کہاں میں روسیہ بدکار و ظالم کہاں پر نور در اللہ اکبر خطاؤں پر میں نادم ہو رہا ہوں ندامت پر اثر اللہ اکبر بنا دیتی ہے صحرا کو گلستان نبی کی ایک نظر اللہ یہ امید بن نبی کی ایک نظر اللہ گناہ گناہ گاروں کو ملتی ہے ولایت گناہ گاروں کو ملتی ہے ولایت نظر میں وہ اثر اللہ اکبر نظر میں وہ اثر سر اللہ میں پیش کرتا ہوں آپ کے نظر گناہ گاروں کو ملتی ہے ولایت نظر میں وہ اثر اللہ اکبر رخ انور سیاہ گیسو رخ انور نبی کا نہ کرے رخ سیاہ گیسو رخ انور نبی کا میری شام و سہر اللہ واہ واہ واہ میری شام و سہر اللہ زبردست زبردست پھر رخ سیاہ گیسو رخ انور نبی کا سیاہ گیسو رخ انور نبی کا میری شام و سہر اللہ اکبر میری شام و سہر اللہ اکبر میری شام و سہر اللہ اکبر ملا جاؤ مدینے سے مجھے کیا مل رہا ہے مدینے سے مجھے کیا مل رہا ہے کسی کو کیا خبر واہ واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مدینے سے مجھے کیا مل رہا ہے کسی کو کیا خبر اللہ چلوں طیبہ سے اب مکہ کی جانب چلوں طیبہ سے اب مکہ کی جانب سفر پر یہ سفر اللہ ہو سفر پر یہ سفر اللہ ہو چلوں مکہ سے چلوں طیبہ سے اب مکہ کی جانب سفر پر یہ سفر اللہ اکبر شیر خاص طور سے اللہ ہاں، سفر پر یہ سفر اللہ اکبر الہی بخش دے کعبہ پہ جس دم آمین الہی بخش دے کعبہ پہ جس دم پڑے پہلی نظر اللہ پڑے پہلی نظر اللہ الہی بخش دے کہاں جس دم پڑے پہلی نظر اللہ اکبر پڑے پہلی نظر اللہ اکبر حضرت خاص طور سے یہ مقصد توجہ فرمائیں آپ حضرت سے گزارش ہے آخری شہر ہے انی تب تو زبان سے کچھ نہ کہیو انی سب تو زبان سے کچھ نہ کہیو مبارک چشمے تر اللہ مبارک چشمے تر اللہ انی سب تو زبان سے کچھ نہ کہیو مبارک چشمے تر اللہ سیاہ گے سوروخ انور نبی کا سیاہ گیسو رخ انور نبی کا میری شام و اللہ اکبر